کہا وہاں مسجد ہے مدرسہ ہے مولوی ہے اور مجاہد ہے روسیوں کے بڑوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی میم کے مقابلے میں کیا لائیں گے میم لائیں گے انہوں نے کہا ہم منافق لائیں گے میم کا مقابلہ کبھی غیر نہیں کر سکے اپنی آستینوں میں سے نکلے ہوئے سانپ سینوں میں سے نکلے ہوئے سانپ جن کی آنکھوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے جو رب کو بھول جاتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد چند ٹکوں پہ بک جاتے ہیں دنیا کی تھوڑی سی عزت پہ اپنا ایمان ہیں اس نسل کو منافق کہا جاتا ہے جو شکل کے مسلمان ہوتے ہیں دل کے کافر ہوتے ہیں زبانوں سے اسلام بولتے ہیں دل میں کفر پالتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے غیروں سے ڈرتے ہیں موٹے تازے لمبے چوڑے ہوتے ہیں جہاد سے ڈرتے ہیں غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اپنی ماں بہنوں کا سودا چند ٹکوں کے عوض کر دیتے ہیں